سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس اسنا میں انہوں نے اپنے صاحب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا فرمایا کہ میرا یہ فرزن سید اور سردار ہے جیسے کہ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کی نسل سے ایک آدمی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ہوگا وہ اخلاق میں انہی کے مشابہ ہوگا مگر شکل میں مشابہ نہیں ہوگا پھر قصہ بیان کیا کہ وہ زمین کو عادل سے بھر دے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماورا ان نہر سے ایک آدمی نکلے گا جسے حارث بن کہا جاتا ہوگا اس کے آگے ایک شخص ہوگا جسے منصور بولتے ہوں گے وہ آل محمد کو مقام دے گا جیسے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی تھی ہر مسلمان پر اس کی نصرت یا فرمایا اس کی بات کو قبول کرنا واجب ہوگا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو نوے